ہاں جی سورہ وہی تبارک اب یہاں بارہ تقریباً دلائل اقلیہ اقلیت پیش کیے جائیں گے اس پہ اور ثلاثات دافع عذاب بھی ذکر کیے جائیں گے اور تخویف افری اور بشارتیں بھی ذکر کی جائیں گی گویا سورہ رحمان کے تین رکوع ہیں تینوں میں تین امر بیان ہوں دلائل عقلیہ بشارتیں اور تخلیفات الرحمن وہ ور رحمان وہی اللہ ہی رحمان ہے نئی پانی سلائی اللہ قرآن پہلی دلیل جس نے سکھایا ہے پڑھنا قرآن سے یہ قرآن مراد نہیں قرآن سے مراد پڑھنا جس نے سکھایا ہے پڑھنا خالق الانسان دوسری دلیل عقلی بنایا ہے اسی نے انسان کو اللہ محل بیان سکھا دیا ہے اس کو پھر بولنا بیان کرنا بھی کیونکہ یہاں اللہ کے احسانوں کی گنتی کرنا مقصود تھی اس لیے درمیان میں واؤ نہیں لائے گئی تعدید مقصود ہے تحدید مقصود نہیں اگر تحدید ہوتی تو پھر واؤ کا ذکر ہونا تھا مگر اب چونکہ تحدید مقصود نہیں تعدید مقصود ہے گنتی اللہ کے انعام کی حد بندی نہیں گنتی مقصود تھی اس لیے ایک ہی نہ حج پہ بغیر واؤ آفا کے ذکر کیا اشمس ول کا بے حسبان تیسری اکلی دلی اشمس ول کا بے حسبان سورج اور چاند بے حسبان بال اپنے اپنے حساب پہ چل رہے ون نجم و شجر و یسان اور نجم و بیلے و شجر اور درخت یس سب سر افگندہ ہیں سب کے سب النجم نجم سے مراد وہ انگوریاں نبات بیلدار یا غیر بیلدار جو زمین سے اگتی ہے معنی ہوتا ہے ابھرنے والا جو زمین سے اوپر ابھرتی نا جو بھی بیلدار جڑدار یا غیر بیلدار اس کو نجم کہتے آسمان کو اٹھایا ہے اس نے وزل میزان اور مقرر کر دیا ہے اس میں عدل و انصاف کا ترازو وہ کیا کیا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائم بالکستے وزال میزانہ مقرر کر دیا ہے اللہ نے انصاف عدل و انصاف کا ترازو اور اسی کے عدل کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے کامت اسی کے عدل و انصاف سے اللہ تتغو فی المیزان اسی لیے کیا ہے تاکہ نہ تجاوز کیا کرو سرکشی نہ کیا کرو میزان میں ترازو کے معاملے میں قائم رکھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ ولا تو المیزان نہ کمی کیا کرو وزن کرنے میں اور زمین کو رکھا ہے اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑے فروٹ پھل بھی ہیں اور کھجیاں بھی ہیں ذات الاقمام غلافوں والی کھجیاں ول ذل اسے اور غلے کا دانا سے بھوسے والا ور ریحان و خوشبودار نباتات اب اے اعلی رب کون سی اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم جنو انسانوں خلق الانسان من سلسال چوتھی اکڑی دلیل بنایا انسان کو کھن کھنانے والی مٹی سے کل فخار مثل ٹھیکرے کے کھن کھناتی تھی وہ خالا کل جان مار جن منا اور بنایا جنوں کو من مار جن خالص مادہ ناری سے فب ماں رب کر دی بان رب المشرق دلی لکڑی نمبر پانچ رب دونوں مشرقوں کا گرمی کی بھی دو مشرقیں اور سردی کی دو مغربیں و رب المغربین کہیں آتا ہے رب المشرے کے کہیں رب المشرقین و رب المغرب کہیں رب المشارق کے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اب یہاں گیا آگے آئے گا سورت مزمل میں رب المشرق والمغرب کے مغرب اور پیچھے گزر چکا ہے رب المشارق والمغار تمام مشرقوں کا وہ تو ایک ہی ہے ہوں اتنے دو بن گئی ہیں ہاں؟ تھی ہولڈ کرو ہاں جی ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک لو جی حل ہو رب المشار تین سو ساٹھ مشرق تین سو ساٹھ نقطے ہیں ادھر پہ ہے نا شروع ہو گیا اس کے یہاں سے شروع کیا نا کے انگلی کے فاصلے کے ساتھ فاصلے پر ہر روز ابھرتا ہے نہ تو وہ بن جاتی ہے تین سو ساٹھ الگ ہے ہاں، وہ موسم کے لحاظ سے سردی کا اور گرمی کا ہاں جی مارا جل کا ہر تک یہاں ہاں کون عرش کو سجدہ جا کے کرتا ہوں پھر واپس آتا ہوں مرج البحرین یلتقیان دنیا والے کیا نہیں کرتے وہ رات کو مستقر اللہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر رات اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے سورج سجدہ کرنے کی اجازت پاتا ہے یعنی اللہ سے نیا امر لے کے آتا ہے دلیل نمبر چھ چلا دیا ہے دو دریاؤں کو جو آپس میں مل کے چلتے ہیں درمیان ان کے ایک پردہ سا رکھا ہوا ہے ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کرتے اب یہ آلہ رب کو ماتو کا زبان یخرج منہم من والمرجان نکلتے ہیں ان سے موتی اور مونگے اب یہ آلہ رب کو ماتو کا زبان وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام اس کے لیے ہے الجوار جہاز اونچے سمندروں میں المنشآت اونچے اونچے جوار جاریہ جہاز کو بھی کہتے ہیں اور کشتی کو سمندروں میں کل آلام مثل پہاڑوں کے والا ہل المنشآت منشآت کہتے ہیں اٹھے ہوئے ظاہر باہر اٹھے ہوئے فل بہر دریاؤں میں کل آلہ مثل پہاڑ کل من آٹھویں دلیل کل من فان ہار وہ جو اوپر اس زمین کے ہے کوئی نبی ولی یا کوئی جاندار عقل مند فان وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی ذات تیرے رب زل جلال ول کی اب ایے آلائے رب کو ماتو کا زبان فنا کا کیا معنی ہے کلو من علیا کا خطا فنا کا معنی حیات قضائی کا تبدیل فانیہ ہے فانیہ فنا ہو گیا کیا مطلب اے غیرت بن نیت ہو غیرت بن نیت ہو اس کی وہ حیات ترکیبی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی پہلے روح جسم کے اندر تھا اب نکل گیا پہلے سنتا تھا اب ختم ہو گیا پہلے جانتا تھا اب ختم ہو پہلے کھاتا تھا اب کھاتا حیات ترکیبی کا تبدیل ہو جانے کا نام ہے کیا ہے فنا کل من علیہ خان جو کوئی زمین پہ ہے چاہے وہ نبی ہے بلی ہے اس کی حیات قضائی حیات ترکیبی بنیت ترکیبی جس پہ جس ترکیب کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا اس کی وہ بنیت وہ جبلت وہ ماہیت وہ حویت وہ طبیعت وہ ساری کی ساری بدل جائے گی ختم ہونے کا نام نہیں بدل جانے کا نام ہاں, ہاں۔ انسانوں میں تو کسی نے نہیں نکالا تاثر نہیں کرتا کیونکہ یہ قاعدہ پلیا ہوتا ہے جہاں ایسا تھا کل عطا ہوگا آخر کل شہن حال ان کل منفی سماوت اللہ رحمان ابدا کل عطا ہو داخرے کل ہم آتی یوم القیامت فردا کل ہم آتی یوم القیامت ابدا کل من علیہ آن کل نفس ذائقہ میں کی تقسیم کرتا ہے وہ کا ہاں جی واہ جی واہ یس منفی سماوات دلیل نمبر نو مانگتے ہیں اس اللہ سے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں کل مینو افیشن ہر آن نئی شان سے انتظام سنبھالے ہوئے ہے اب اے آلائے گما تو نف رو لکم ایو خلان ان قریب مستقل طور پہ متوجہ ہوں گے تمہارے لیے او جنوں انسانوں سا لکم ان قریب مستقل طور پہ متوجہ ہوں گے ہم تمہارے لیے او جنو انسانوں کمات یا معاشر الجن والانس او جنو انسانوں کے نست محاسبہ قیامت سے بچنے کے لیے اگر تل لگا سکتے ہو تو تنفذو من اقتار سماوات تو نکل کے دیکھو کنارے آسمان اور زمین کی طرف اگر یہ تم ہو سکتا ہے تو فن فضو نافذ ہو جاؤ یعنی ان کے اندر گھس جاؤ لا تن فضون نہیں گھس سکو گے تم نہیں ظاہر ہو سکو گے تم اللہ بے مگر ساتھ ٹھوس دلیل کے اور ٹھوس دلیل اللہ نے کسی کو دی نہیں اور ٹھوس دلیل اللہ نے کسی کو دی نہیں اور اللہ کی ٹھوس دلیل کے بغیر تو کوئی آسمان و زمین کے اختار کی طرف جا نہیں سکتا لہذا گما بان یور سلو کما شواز تخویف چھوڑتا ہے اوپر تمہارے آگ کے شولے شواز من ون آس اور دھواں کروا فلا تذر پھر تم اپنی امداد آپ بھی نہیں کر سکو گے فب ائی آلاہ رب حکومات کو زبان فیضن شکت سماؤ جس وقت پھٹ جائے گا آسمان فکانت وردتن تن ہو جائے گا سرخی میں گلاب کی طرح کدیہ اور قوام میں روغن کی طرح کی ہاں، میں گاڑھا ہونے میں روغن کی طرح ہوگا اور سرخی سرخ ہونے میں گلاب کی طرح اب ائی آلہ رب گز جلا یوس الم پس آسمان کے پھٹنے کے اس دن سے پس کے لیے یوم دن اس دن فا پس آسمان کے پھٹنے کے اس دن لا یسأل عن ذنبی نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہوں سے نہ انسانوں سے پوچھا جائے گا اور نہ جنوں سے پوچھا تو جانا ہے والا نسال اور نسال مرسلی یہاں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا یعنی تحقیق حال کے لیے نہیں پوچھا جائے گا تحقیق حال کے لیے حساب کے لیے تو پوچھا جائے گا نا مواخذہ کرنا ہوگا تو پھر پوچھا جائے گا جس طرح والا نس والا نس المرسلین مگر تحقیق حال کے لیے نہیں پوچھنے کی ضرورت ہوگی حال کا تو اللہ کو پتہ ہوگا ہاں؟ کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا یہ سب جھوٹ ہے وہ ابول جان تو کہا انہوں نے جان نہیں کہا شیطان جو ہے یہ ابول جان ہے یہ جان والا تو جھوٹ آپ کا جان رہے ہیں جان کسی نے ہاں جی آگے چلیے یعرف المجرمون بسیماہم پہچانے جائیں گے مجرم اپنی خاص علامت سے فیخذ بن پکڑے جائیں گے اپنے پیشانی کے بالوں سے والاقدامے اور پاؤں سے گسیٹ کے ان کو جہنم رسید کیا جائے گا فَبِعَيِّ آلَىٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ آج ہی جہن ملتی یہ جہن میں جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے اور تقریب کرتے تھے یتو نہ بہنا چکر کاٹ رہے ہوں گے بے صبری کی وجہ سے وہ بین ن ہمین اور درمیان کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے رب گھماتوں والے مقام کا ہی جنتا اور اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے جو یوں ڈرتا ہے اللہ کریم سے اس کے لیے دو باغ فبے اعلائے رب زبان وہ باغ کیسے ہوں گے افنان مختلف قسم کے شاخوں والے پب آئیے آنا رب گمات فی ہما نان تجریان بیچ ان دونوں باغوں کے دو چشمے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے پب ایے آلہ رب کو مات فی ہما ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی سو جان ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی فب اے فروشن سبحان اللہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اپنے بچھے ہوئے صوفوں پر بتائے نوا وہ فروش جو ہوں گے کس کے بنے ہوئے ہوں گے بتائے نوا اندرکھے ان کے موٹے ریشم کے ہوں گے اس تبرک ان موٹے ریشم کے بتائیں اندر والے اندر اندرکھے ان کے اندرکھے ان کے موٹے ریشم ڈل دار ریشم کے ہوں گے وجنل جنت دان اور لڑیاں دونوں باغوں کی نیچے لٹک رہی ہوں گی پھل کی بھری ہوئی فروٹوں سے فب اے آلہ رب کو ماتو بیچ ان باغات کے کاثرات ان باغوں کی لڑیوں کے نیچے جو زمین پہ لٹکی ہوئی ہوں گی ان کے اندر والی طرف پردے میں گھونڈ ماٹے نکال کے اور کیا ہوں گی بیچ ان کے والی عورتیں بیٹھی ہوں گی لم میں سن نہ سن نہیں بہایا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے نہ کسی جن نے اب ابھی آلہ کو ماتو زبان ستر ستر ہوگی کا ان کو گویا کہ وہ نرا یا ہوں گی مرجان مرجان اور یاقوت کی طرح صحت افزا روح افزا عورتیں یعنی کے دیکھنے سے بھی بیمار آدمی صحیح ہو جائے اور منہ سے چھل کے پانی کے گر جائے پب آئیے آل ہاں ہل لسان احسان اور یہ چونکہ پتھروں میں سے یہ زیادہ مفید اور اعلیٰ قسم کے ہیں اس لیے عورتوں میں سے وہ اعلیٰ قسم کی تشبیح تشریح کہا گیا ہاں؟ کون کہتے ہیں نہیں مرجان پتھر ہے حقیق پتھر ہے یا کوٹ پتھر ہے جبرجیت پتھر ہے پتھر یا کارون پتھر ہے یرکون پتھر ہے علماس پتھر ہے یہ سب پتھر ہے مگر درجہ بدرجہ پتھر جو ہے زبر یہ بہت بڑا مہنگا پتھر تھا تقریباً ایک چھٹا کو اٹھائی تین لاکھ کی افغانستان میں کئی دن وہ یہ کاروبار شروع بھی ہوا تھا لوگ پہاڑوں میں جا کے ان کو پھاڑ پھوڑ کے کو کوشش کرتے تھے نکلتا بھی تھا تجارت بڑی چلتی ہوئی تھی اب تو بیچارے وہ خود بھی تجارت ہوئی بہرحال ہیں یہ سب پتھر ہاں جی ومن دونہما حل جگا لے الا ہی نہیں بدلا احسان کا سوا احسان کے ابھی آلائے دونہما جنت ان سے ان سے کم درجے کے دو باغ اور بھی ہوں گے کتنے ہوں گے مدہامتان جو سبزی شادابی کی وجہ سے کی متان ڈوڈر کٹ ہوں گے مدحا متان کالے کٹ ہوں گے فب اے رب ماتو کا زبان فی ہما نے بیچ ان باغوں کے دو چشمے ہوں گے نزاختان وہیں سے ابل رہے ہوں گے فب اے رب کو ماتو کر فیہما و نخل ان دونوں باغوں میں بھی بڑے بڑے پھل فروٹ اور کھجیاں اور انار بھی ہوں گے فیہن خیرات ان کے بیچ میں خیرات بہتر عمدہ عورتیں ہوں گی حسان ان بہتر عمدہ عورتیں ہوں گی پب ائیے آلار بک یعنی حور مقصورات فی الخیام وہ ایسی ہور ہوگی گوری گوری مقصورات جو ٹھہرائی گئی ہوں گی روک رکھی گئی ہوں گی فی الخیام خیموں کے اندر اب ائی آلارب کو مات لم یت نہ سلایا ہوگا ان کو نہ بہایا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے نہ کسی جن نے آئیے رب متقین جین تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اوپر کا سبز قالینوں کے کے رفرفن خزرن و اب کرین حسان اور پریوں کے دیش کے کپڑوں پر اب کری نفیس فرش اور عمدہ فرش اب کریزان اب ائی آلہ رب کو ماتو کا زیبان تبارا قسم کسم و رب کا ذل جلال والے کرام نتیجہ یہ نکلا کہ برکت دینے والی وہی ذات ہے جس کا نام بھی بڑا اونچا اور اکرام والا